اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ اس مانوہے میں ہے اور جو کچھ زمے میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا عزت والا حکمت والا